رسول امی خاتم مور تجھ تج سکیں نہیں تجھ سکیں نہیں اے رسول امی خاتم مور تجھ تج سکیں نہیں تج سکیں نہیں عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سكوى نہیں تجھ سكوى نہیں قدرت نے ایسا بنایا تجھے جم او صاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ او صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے حسی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سیدی ہش بز میں کون پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بس میں کون پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید دل سید الاخری دل آخری سید دل انگولی صحیح دل آخری تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں سید الاولی سید سہی دل آخری تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں حش حش تیرب کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا رسی کا رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں کوئی نہیں ہاشمی ہاشمی ہاشمی تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی تیری پرواز میں عرش کی تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں کوئی نہیں شری سد رت النتا رہ گزر میں تیری قاب قوسین گرد سفر میں تیری سدھ رتل منتہا رہ گزر میں تیری قاب قوسین گرد سفر میں تیری تو ہے حق کے قری حق ہے تیرے قری تو ہے حق کے قری حق ہے تیرے قری تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں تو ہے حق کے قری حق ہے تیرے قری تجھ سکوئی نہیں کوئی کوئی کوئی نہیں سیدی ہے ش مصطفیٰ مجھ تیری مد ہو سنا مصطفیٰ مجھے تیری مد ہو سنا میرے بس میں نہیں دست رس میں نہیں مصطفیٰ مجھ تبا مجھ تباہ تیری مد ہو سنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی پا لکھوں کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں کوئی بتلائے کیسے سرا پا لکھوں کوئی ہے جس کو میں تجھ سا کہوں تو بتاؤبا نہیں کوئی تجھ سا نہیں تو بتا نہیں کوئی تجھ سا نہیں تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں تو بتا نہیں کوئی تجھ سا نہیں تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں شان جلی ہے بھلی ہے یہ سیدی کو فارو عثمان علی چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی ہے یہ سید کفارو عثمان علی شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشی شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشی تجھ سکوئی سکو نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں پان فی سنف سے دو جہاں سرور دل برا دل برے عاشقا اے سرا پان فی سنف سے دو جہاں سرور دل برا دل برے عاشقا ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حضی ہے تجھے میری جان حزین تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں کوئی نہیں نہیں امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کوئی نہیں وسلم